پھر وہاں سے لوگوں نے جہاد کی دعوت شروع کی مسلمان نے کان سے میل نکالی اچھا جہاد بھی ہے قرآن میں ہم تو سمجھ رہے تھے بیوی بچوں کو پالنا جہاد ڈیوٹی دینا جہاد مسواک کرنا جہاد ذکر کرنا جہاد بابا مسواک کرنا بہت بڑی چیز ہے اس کی اپنی فضیلتیں ہیں روزے کی اپنی فضیلت ہے ذکر کی اپنی فضیلت ہے مگر جہاد کرنا ہوگا لوگوں نے جہاد کی دعوتیں دی جھولیاں پھیلا پھیلا کے ایک ایک مسلمان کے دروازے پہ گئے اماں اپنا بیٹا دے دے تیری تیرا گھر آباد ہو جائے گا بابا اپنا بیٹا دے دے میدان جہاد میں امت مسلمہ کو ضرورت ہے پھر کشمیر کشمیر کا جہاد شروع ہوا کشمیری ماں نے تو کمال کر دیا ایک ایک ماں کے پانچ پانچ بیٹے شہید ہوئے مگر اس کے عزم میں فرق نہیں آیا آج جہاد کی تحریک اللہ کے فضل و کرم سے مشرق و مغرب میں پھیل چکی ہے ہزاروں مجاہد تیار ہو چکے ہیں جان دینے والے تیار ہیں اور تو اور اب تو جسم سے بم باندھ کے اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کرنے والے شہادت کے لیے پیش کرنے والے تیار ہو چکے ہیں